ابھی میں قرآن کی دو آتوں کو لے کے سوچ رہا تھا ایک آت ہے فتقت بحم یہ موت جو ہے وہ تقتو کر دیتی ہے تقتو میں کٹ آف پورا cut off total cut off یعنی دنیا میں آدمی تھا تو اس کے ریلیٹو ہیں اس کے ساتھی ہیں وہ اس سے کون کون ہیں سب سے مکمل طور پر کٹ آف اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد جو ہے آیت ہے دوسری الائے کا مول نبی و صدقی و شودا و سالین واسون الائے کا رقیقہ واسون الائے کا رقیقہ ایک ہائی سوسائٹی اس کے بعد ایک ہائی سوسائٹی ہوگی یعنی اس سوسائٹی سے پورا کٹ آف ہو جائے گا پھر وہ ایک اور سوسائٹی ہوگی جو ہائی سوسائٹی اس میں شامل ہو جائے گا لیکن ایک فرق ہے یہ ورلڈلی سوسائٹی میں تو وہ پیدا ہو گیا تو اس کا پارٹ بن گیا یعنی mere accident of birth is enough to make you part of the society پیدا ہوئے تو اس سوسائٹی کے آپ پارٹ بنے ہوئے ہیں لیکن موت کے بعد جو ہونا ہے وہ میرٹ بیسڈ ہوگا یہاں میرٹ بیسڈ نہیں ہوتا یہاں برتھ بیسڈ ہوتا تو میرٹ بیسٹ کا بتایا کہ مان گائے کمانبین و سالم یہ چار کیٹیگری کے لوگ ہوں گے اس سوسائٹی میں ایک ہوں گے پراپٹ دوسرے ہوں گے صدیق صدیق کا مطلب ہے پرافٹ پر پورا پورا فیت رکھنے والے شہدا شہدا سے براد ہیں جنہوں نے دعوتی کام کیا وہ صالحین پائس لوگ اس ہائی سوسائٹی میں یہ چار کیٹیگری کے لوگ ہوں گے تو یہ دو آیتوں کو لے کر میں سوچ رہا تھا کہ موت جو ہے موت سے پہلے آدمی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے لیکن وہ سوسائٹی جو ہے وہ بچ سے بنتی ہے آپ کی بچ جہاں ہوئی اس کا پارٹ بن جائے گا لیکن موت کے بعد جو سوسائٹی آنے والی ہے اس میں آپ اس طرح نہیں بن سکتے پارٹ اس کا یہ چار کیٹیگری میں سے ایک ہونا چاہیے آپ کو یا تو آپ پیغمبر ہوں یا آپ پیغمبر کے سچے ساتھی ہوں یا دعوتی کام کیا ہو یا پائس ہوں